جامعہ باب العلوم کے ناظم جناب حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب پیش کریں گے میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت فیوز کا پیغام آپ حضرات کو سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بروز بدھ جب میں ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکا سے چلا تو حضرت کا اسی وقت ٹیلی فون آیا تو حضرت نے کچھ ہدایات دیں اور کچھ پیغام دیا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسویں سالانہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس تیرہ چودہ اکتوبر دو ہزار گیارہ چناب نگر کے شراکا کے نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ کا پیغام الحمد للہ وقفا وسلام العلیٰ سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تیسویں سالانہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس جناب نگر میں ملک بھر سے تشریف لانے والے شرکاء کرام آپ حضرات کی تشریف ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ کا باعث ہے آپ دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے وقت و مال کی قربانی دے کر جس خلوص و محبت سے اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں اس پر میں آپ کی تشریف آوری کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں آپ کو قیامت کے دن اپنی رحمت اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کی شفاعت کی نعمت سے سرفراز فرمائے آمین حضرات علماء کرام سامعین گرامی مہمانان زی بقار آپ حضرات کی اس کثرت کے ساتھ تشریف آوری نظم و ضبط کے ساتھ کانفرنس میں شرکت شب و روز لگاتار کانفرنس کے پروگرام میں تسلسل کے ساتھ حاضری و استفادہ کی کوشش یہ انشاءاللہ العزیز اس حوصلہ افزا ہے اس حوالے سے حوصلہ افزا ہے کہ اگر امت مسلمہ کی پرامن جد و جہد کا یہ تسلسل برقرار رہا تو کامیابی یقیناً اور منزل مراد قریب تر ہے آپ حضرات نے گزشتہ سال کانفرنس کے موقع پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مجلس عمومی کے اجلاس میں مجھے متفقہ طور پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر مرکزیہ منتخب کیا میں اس وقت بھی سفر حج کے لیے سفر حج کے باعث آپ حضرات کے پاس موجود نہ تھا اتفاق کی بات ہے کہ ان سال بھی شدید خواہش اور طلبی چاہت کے باوجود حج کی فلائٹوں کا شیڈول ایسے ہی طے ہوا کہ حرمین شریفین کی حاضری کے باعث اس مرتبہ بھی کانفرنس میں شریک نہ ہو سکا ہر چند میں آپ حضرات کے پاس موجود نہیں لیکن یقین فرمائیے کہ مدینہ طیبہ کے مقبول اعمال کی ہر دعا میں ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء کو کبھی نہیں بھولا حضرات شرکاء کرام میں اپنی گو مصروفیات درس و تدریس کی ذمہ داری کے باعث عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی عمارت کے لیے ہمہ وقت ڈیوٹی دینا مشکل عمر ہے لیکن آپ حضرات یقین فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام پروگراموں میں شرکت اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا اپنے لیے ذخیرہ آخرت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ کرتا ہوں حضرات غرامی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عمرہ حضرات مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ خواجگاں مولانا خواجہ خان محمد صاحب تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پالیسی اور طریق عمل جو ان حضرات نے طے کیا اس کی روشنی میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہم سب کے لیے سعادتوں کا باعث ہے حضرات گرامی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا عبادت اور عمل مقبول ہے اس میں تصاحل سستی کا دخل نہیں ہونا چاہیے اور نیر یہ کہ تمام دینی جماعتوں کا احترام تمام مسالے کے ساتھ رابطہ کے ذریعے اپنے آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ شاء اللہ عزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی اخلاص للہیت توکل رضا الہی اور خشیت باری تعالیٰ تمام اعمال کے لیے روح کا درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق بخشیں میں غائبانہ آپ حضرات کی دارائن کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے حق تعالی شان ہو ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آمین اللہ السلام علیکم